عمر بن اوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال بن حارث رضی اللہ عنہ سے کہا سمجھ لو انہوں نے کہا سمجھنے اور جاننے کی چیز کیا ہے اللہ کے رسول آپ نے فرمایا سمجھ لو اور جان لو انہوں نے عرض کیا سمجھنے اور جاننے کی چیز کیا ہے اللہ کے رسول آپ نے فرمایا جس نے میری کسی ایسی سنت کو زندہ کیا جس پر لوگوں نے میرے بعد عمل کرنا چھوڑ دیا ہے تو اسے اتنا ثواب ملے گا جتنا کہ اس سنت پر عمل کرنے والوں کو ملے گا یہ ان کے اجروں میں سے کچھ بھی کمی نہیں کرے گا اور جس نے گمراہی کی کوئی نئی بدت نکالی جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی و خوش نہیں تو اسے اس پر عمل کرنے والوں کے گناہوں کے برابر گناہ ہوگا اس کے گناہوں میں سے کچھ بھی کمی نہیں کرے گا جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار چھ سو ستتر یہ حدیث ضعیف ہے